حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے رکوع فرمایا تو اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا عظمتوں والا رب اور سجدے میں سبحان ربی الاعلا یعنی پاک ہے میرا بلند والا رب پڑھا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سنتالیس